ہم آ جاتے ہیں فرائض اور واجبات حج کے حوالے سے کچھ غلطیاں جو ہو جاتی ہیں کہ اس میں کہاں پر جو ہے وہ دم واجب ہوتا ہے اور کہاں صدقہ واجب ہوتا ہے دیکھیے وقوف ارفا اگر کوئی شخص ترک کر دے اور وہ بالکل بھی نہ پہنچ سکے جیسے کہ مثال کے طور پر جو وقوف ارفا کا جو مکمل وقت ہے وہ کیا ہے وہ ہے زوال آفتاب یعنی زہر کے وقت سے لے کر نو کی زہر کے وقت سے لے کر دس کی صبح صادق تک بھی اگر کوئی شخص عرفات کے میدان سے گزر جاتا ہے تو اس کا حج ہو جاتا ہے لیکن جو شخص ظہر تک یا زہر کے بعد عرفات کے میدان میں آ گیا اب اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات کا میدان چھوڑ جاتا ہے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے غروب سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے اگر کوئی غروب سے پہلے نکلتا ہے تو اس نے گویا ایک واجب ترک کر دیا زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں موجود رہنا واجب تھا اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس سے پہلے کوئی شخص نکلا اور وہ غروب سے پہلے پہلے واپس آ گیا عرفات کے میدان میں تو اس پر کوئی دم نہیں ہوگا اس کا دم ساقت ہو جائے گا لیکن اگر وہ واپس نہیں آیا غروب سے پہلے نکل گیا تھا اور پھر واپس پلٹ کر نہیں آیا تو اس کے اوپر ایک دم واجب ہوگا اور اگر کوئی شخص زوال آفتاب سے لے کر نو تاریخ کی یا نو جلحج کی دس ذلت کی صبح صادق تک آیا ہی نہیں ہے اگر عرفات کے میدان میں تو پھر اس کا حج ادا ہی نہیں ہوا اس کا حج جو ہے وہ رہ گیا